www.attableek.com, the reviver of Iman. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کی لگاتار پٹدرمیوں کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے اس بنا پر کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود کی بستیاں تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزاج سے واقف کرنا ضروری تھا کہ آپ کا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے یہ کیسے لوگ ہیں اس لیے گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ اس قوم کی بے وفائی بدآبی اور ہٹ درمی کو الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ زاویوں سے بیان کیا ہے اس سے پہلے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ان کو من اور سلوا یعنی میٹھا اور کھارا دونوں قسم کے کھانے مل رہے تھے جو ان کو راس نہیں آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم تو سبزیاں گیہوں دالیں مسور یہ تمام چیزوں کے خواہاں ہیں حضرت موسا علیہ سلاد وسلام نے اللہ سے دعا کی ادھر سے اجازت ملی کہ شہروں میں یہ چیزیں دستیاب ہیں آتی دیہات سے ہیں لیکن بکتی شہروں میں ہے آپ نے نہیں دیکھا یہاں کا کھیتی باڑی اتپن بازار اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھر جو ہے سبزیاں اترتی ہے اور دن کو شہر والے لے جا کر اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ایک تقاضا تو یہ تھا دوسرا تقاضا جس کا یہاں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میدان ہے اور میدان میں پانی کی کمی ہے پانی ہے ہی نہیں سرے سے تو ایک چٹیل میدان تھا کوئی رہائش کی جگہ تو تھی نہیں لیکن غلامی کی زندگی اتنی خطرناک ہے کہ وہ شہروں میں رہنا غلامی کے ساتھ اس سے جنگل میں آزادی کے ساتھ رہنا اچھا ہے جو ہے اس کو فائیو اسٹار قسم کی جو ہے سہولتیں دی جائے یہ اس کے لیے اس بات کے برابر نہیں ہے کہ اس کو آزادی کی فضا میں دال چاول دیے جائیں وہ کہے گا سوکھی روٹی ہو لیکن آزادی کے ساتھ ہو یہ قید خانے کی روٹی جو ہے اور قید خانے کا شاندار سالن جو ہے وہ مزے کی چیز نہیں وہ آدمی کے دل پر ایک اور دماغ پر ایک بات مسلط ہوتی ہے کہ میں غلام ہوں میں قید ہوں میں مسجون ہوں یہ چیز اس کے دماغ کو کھاتی رہتی ہے پریشان کرتی تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسا علیہ والسلام کے دربار میں یہ درخواست لا کر رکھی ہے اور یوں کہا کہ اے نبی موسا آپ ایسا کیجئے کہ پانی کی ہر وقت ضرورت ہے اور اتنے ساڑھے چھ لاکھ لوگ ہیں تو کتنا پانی چاہیے تو آپ اپنے پروردگار سے استدعا کیجیے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے حضرت السلام وسلام نے اللہ کے دربار میں رجوع کیا اکثر واقعات کے بیان میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ والوں سے کہا اللہ والوں نے اشارہ کیا تو ہو گیا اللہ والوں نے کر دیا یہ بات نہیں ہوتی لوگوں نے کہا نبی سے اور نبی نے کہا اللہ سے بیچ میں اللہ کا واسطہ آتا ہے اللہ چاہے تو ہوتا ہے نبی کو بھی یہ طاقت نہیں ملی ہے کہ وہ جو چاہے کر لے جب تک اللہ نہ چاہے اور نبی جو کر کے دکھاتے ہیں وہ اللہ کی اجازت اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہاں تک فرماتے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے یہی نہیں ہے اور قیامت کے دن فرمایا ہر ایک کو اپنا عمل جو ہے وہ کارگر ہوگا مفید ہوگا کسی کے پاس ایمان نہ ہو عمل نہ ہو تو میری سفارش اس کے لیے مفید نہیں ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس اعمال ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو میں اپنی نبوت کے زور سے اس کی بخشش نہیں کروا سکتا کرواتا تابو تعلیم کی کرا لیتا لیکن نہیں کرا سکتا یہ اصل میں نبیوں کی تعلیم کا فرق ہوتا ہے اور اللہ والوں کی تعلیم کا فرق ہوتا ہے کوئی آ کے یوں کہے کہ بابا یہ کام کر دیجئے تو وہ یہ کہیں گے کہ بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب اللہ کے ہاتھ میں سچا بابا ہوگا تو یہ کہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں تو بابا آپ کیا کریں گے تو بابا کچھ نہیں کریں گے بابا دعا کریں میرا کام ہے دعا کرنا اللہ والوں کا کام ہے دعا کرنا یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں اثر رکھا ہوتا ہے ان کی عبادت ان کے تقوا ان کے زہد ان کی بارگاہ الہی میں مقبولیت ہوتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ قبول فرماتے ہیں قوم والے بھی چونکہ ہیں نبی کے پر تربیت یافتہ پرورش یافتہ اس بنا پر نبیوں کو جا کر یوں نہیں کہا کہ ہم کو یہ چاہیے لا کے دیجیے یوں کہا اپنے پروردگار کے حضور میں دعا کیجیے کتنا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نبی دعا کریں گے تو کام بنے گا اللہ سے مانگیں گے تو کام اللہ بنائیں گے لیکن مانگنا اللہ سے لینا اللہ سے دینے والی ذات اللہ کی قرآن کریم کی تعلیمات میں یہ تعلیم بڑی ہے جی، کہ بندوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا نبی کا سب سے بڑا کام کیا ہے نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندے جو اللہ سے بچھڑ کر اسباب میں کھو گئے ہیں ان کو اسباب کی حقیقت سمجھانا اور مسبب الاسباب سے جوڑنا سمجھاتے ہیں کہ اسباب کی حقیقت اتنی ہے اور مسبب الاسباب جو ہے اس کی طاقت کتنی ہے یہ سمجھاتے ہیں یہ فرق بتاتے ہیں تو حضرت موس علیہ السلام نے دعا فرمائی دعائیں بڑی مجرب اور قیمتی نعمت ہے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا حکم یہ آیا کہ جو لاٹھی ہے وہ پتھر پر مار دو کون سا پتھر تھا اس پر باہر سے ایک خیال یہ ہے کہ جس پتھر پر بیٹھتے تھے وہ پتھر ہے دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو حضرت علیہ السلام کے کپڑے لے کے چلا گیا تھا یہ وہ پتھر ہے بہرحال یہ چوکور چھوٹا سا پتھر تھا اس پر لاٹھی مارنے کو کہا اب موجودہ دور کا جو سمجھدار اور عقل کا مارا ہوا ہے اس کو بات نہیں پلے پڑتی وہ نہیں سمجھتا ہے وہ لکڑی نہیں مارے گا وہ آرگیومنٹ کرے گا مولانا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی لکڑی مارے پتھر کے اوپر اور پتھر سے پانی نکلے یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سر پہ پتھر مارے تو اس میں سے خون نکلے لیکن یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ لکڑی مارے پتھر پر اور پتھر سے نکلے پانی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اصل میں آدمی کو اللہ کے فرامین کے تالے ہو جانا سب سے آسان طریقہ ہے کامیابی کا یہ بہتر طریقہ ہے کہ آدمی اللہ کی ماننے والا بن جائے اور نبیوں سے زیادہ ماننے والا کون ہے نبی آرگیومنٹ نہیں کرتے نبی سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں یہ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی ہم آرگیومنٹ کا جواب نہیں ہے قرآن کے پاس حدیث کے پاس آرگیومنٹ کا جواب نہیں ہے جواب لیکن ہر وقت جواب دے دینے سے آدمی کو تسلی نہیں ہوتی عمل ہی جواب چاہیے تو آدمی جب عمل کرے گا تو اس کو جواب مل جائے گا جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ بھائی آپ سفوں کو جتنا ہو سکے درست کیجیے تو دل درست ہو جائیں گے اب لوگ سوال کرتے ہیں مانا ایک آدمی سب میں ٹیڑھا کھا رہا کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بول کے یہ ہے کہ نماز نہیں پڑے گا وہ تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں آئے گا مسجد میں تو کیا فرق پڑتا ہے مسجد کو کیا فرق پڑتا ہے امام کو کیا فرق پڑتا ہے جو نہیں پڑے گا اس کو فرق پڑتا ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نماز میں اور ہارٹ کے اندر کیا تعلق ہے سفر ٹیڑھی ہوگی تو دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اس میں کیا کیا ہے تو میں نے کہا اس کا جواب یہ ٹیڑھا ہو کے دیکھ لے تو لے کو چل جائے گا کہ کیا ہے دن ٹیڑا ہوگا تجھے پتا چل جائے گا اس کا ریزلٹ آ جائے گا سامنے تو احادیث جو ہوتی ہیں جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں اس میں آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے صحابہ تیرا پوچھتے تھے ضرور سوال ضرور کرتے تھے لیکن آرگیومنٹ کے لیے سوال نہیں کرتے تھے ایک مسئلہ کھٹک رہا ہے تو اس کو پوچھتے تھے کہ سرکار اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے تاکہ دل کو تشدی ہو جائے تسلی ہو جائے اطمینان ہو جائے ایک ہے ایمان ایک ہے اطمینان قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اللہ کے دربار میں درخواست دی وہ قال ابراہیم اور اب تو فلم ہوتا اللہ موتا کی کیفیت کیا ہے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے یہ عقیدہ ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی مرا ہوا آدمی زندہ ہوگا تو کیسے ہوگا یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک سوال کیا کال اولم تم کیا ابراہیم اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اتنی طاقت ہے مجھ میں اس پر ایمان نہیں ہے تمہارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کالا کیوں نہیں بالکل ایمان ہے پھر سوال کیوں کرتے ہیں ولا کل پل سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ قلب کو اطمینان ہو جائے سکون ہو جائے تو یہاں جو ہے دعا کے لیے درخواست کی حضرت موس علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے یہ مسئلے کا حل بتایا لکڑی مارو پتھر پر ہم ہوتے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نل کھولو تو پانی آتا ہے بورنگ کرو تو پانی آتا ہے پائپ اندر ڈالو تو پانی آتا ہے لیکن لکڑیاں ٹوٹ جائے گی پانی نہیں آئے گا نہیں آتا ہے پانی وہ تمہارا تجربہ ہے ادھر ایمان ہے ادھر تجربہ ہے تجربے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں ایمان اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا نام ہے جس میں سوال کی چھو اور چرا نہ ہو اس کو کہتے ہیں اس بنا پر فوری طور پر لاٹھی اٹھا لی پتھر پر اور اندر سے پانی نکلنے لگا کیوں پہاڑوں کے اوپر جو پتھر ہوتے ہیں اس میں سے آبشار نکلتے ہیں کہ نہیں پانی نکلتا ہے کہ نہیں وہ پانی کہاں سے آتا ہے کسی کو نہیں معلوم برسوں سے خزانے چل رہے ہیں پانی کے ختم نہیں ہوتے کہاں سے آتے ہیں یہ خزانے یہ اللہ کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے بندوں کے خزانے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں چشمے نکلے بھی پانی کے آبشار پھوٹنا شروع ہو گئے اور پھر اس میں بھی ترتیب آئی اندر نہیں نکل رہا ہے پانی پانی کے اندر سے تقسیم یہ بنی کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ہیں تو بارہ چشمے نکلے اندر سے بارہ چشمے پھوٹے یہ لکڑی کا مارنا تو ایک بہانہ ہے اصل میں خزانے تو اللہ کے پاس لکڑی سے کچھ نہیں ہوتا پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا سب اللہ سے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بھائی یہ لکڑی کے الگ الگ کام رہے ہیں لکڑی پھینک دی تو اسدہ بن گیا لکڑی سمندر پہ مار دی تو سمندر خشک ہوا یہی لکڑی پتھر پہ مار دی تو بارہ چشمے اندر سے نکل آئے کیا بتانا چاہتے ہیں سب تاثیر اللہ کے حکم میں رہے اللہ کے حکم کو ماننے پر آ جاؤ جیسا کہیں ایسا کرتے جاؤ ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کامیابی ادا فرماتے چلے جائیں حضرت علیہ السلام والسلام نے لاٹھی پتھر پر مار دی اندر سے بارہ چشمے نکل آئے اور یہ بارہ چشمے بارہ جو خاندان تھے یہودیوں کے اس کے قریب سے بہنے لگے اور ان کی پانی کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کھانا نہیں تھا غیب سے انتظام کیا پانی نہیں تھا غیب سے انتظام کیا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں تو کوئی بھی بلڈنگ چھ مہینے کے بعد ایسا لگتی ہے کہ ساٹھ سال پہلے بنی اتنا اس پر غبار اور اتنی گندی ہو جاتی بیرونی ممالک میں جا کر دیکھو تو ساٹھ سال کی بلڈنگ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بنی ہے اب اگر کوئی چاہے کہ شہر کی سب چھتیں جو غبار سے بھری ہوئی ہے پتے درختوں کے جو غبار سے اٹھے ہوئے ہیں اور چھپڑ جو غبار سے بھرے ہوئے ہیں ہم کارپوریشن کے اندر جو ہے کاغذ داخل کریں کہ صاحب پانی کے ذریعے سے ہماری چھتیں اور مکان دھو ڈالیے تو کارپوریشن میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھتوں کو دوڑ ڈالے آپ کے مکانات کو دوڑ ڈالے نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کا خزانہ کتنا بڑا ہے جب بارش ہوتی ہے تو ایک ہی بارش کے اندر مکان چھتیں درخت راستے ایک ساتھ دھلتے ہیں چمکدار ہو جاتے ہیں اور پھر نظام ایسا کہ غریب کا بھی دھلتا ہے مالدار کا بھی دھلتا ہے بنگلہ بھی دھل رہا ہے جھوپڑا بھی دھل رہا ہے غریب کی گلیاں بھی دھل رہی ہے مالدار کے بڑے بڑے روڈ بھی دھل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ایسی عام ہوتی ہے دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کھانا مانگا اور کھانا دیا کھانے میں نکالے کیڑے پانی دیا اب سب چیزیں مل گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیا شوشا چھوڑا انہوں نے یہ کہا کہ موسا ہم لوگ یہ جو ہے نا کھانا ایک ہی ٹائپ کا کھاتے کھاتے تک گئے تو کیا چاہتے ہو کہا کہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کو مسور ملے اور طرح طرح کی دالیں ملے اور لہسن ملے اور پیاز جو ہے وہ ملے اب کہاں وہ خوشبودار کھانے کہاں یہ بدبودار کھانے لہسن بدبودار چیز ہے اگرچہ فائدہ ہے اس میں باڈی وائز اور فزیکل اعتبار سے لہسن کا استعمال جو ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کے خون کو باریک کرتا ہے کولیسٹرول کے پرابلمس کو حل کرتا ہے فائدے تو اللہ نے ہر چیز میں رکھے پیاز جو ہے اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن لہسن کی دو کلی سے زیادہ اگر کھایا جائے تو یہ آپ کے گردے کو متوج کرتا ہے اس کے یہ پرابلم ہے ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے اب حدیث میں فرمایا لہسن پیاز کچے کھا کر مسجد میں بتا کیونکہ یہ بدبودار چیز ہے اور مسجد جو ہے خوشبو کی جگہ ہے اور سرکار کے دور میں آنے سے اور بھی زیادہ منع کیا کہ سرکار کے پاس ہمیشہ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور فرشتے بدبو سے پرہیز کرتے ہیں اس لیے مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے بلا ضرورت کا کچھ بغیر بتی جلانا نہیں چاہیے مسجدوں کو خوشبودار رکھو اس کو دھونی دو اس کو آباد رکھو ہاں جب لسن پک گیا اور پیاز پک گئی دھویا ہے آپ نے پکا کے آپ کھایا ہے اور پھر مسجد میں آئے کوئی مسئلہ نہیں پکانے کے بعد اس کی بو ختم ہو جاتی ہے اس کا تعفن ختم ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ ایسی چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے اس کا سیدھا استعمال کر کے مسجد میں بتاؤ جیسے سگریٹ اس میں تمباکو کا اسمیل ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے پی لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کلی کرے مسواک کرے منہ کو صاف کرے پھر مسجد میں آئے اور یہی حال اگر کچی پیاز وغیرہ کھا لیے تو مسواک کر کے منہ کو صاف کرے پھر مسجد میں آئے تو کوئی بات انہوں نے یہ سب چیزیں مانگی تو حضرت موسا علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ آپ آوے میدان اندر آ بڑی وسط تو ملے نہیں یہ تو ملنا مشکل ને આજ બધું જ તમને જોઈતું હોય વેજીટેબલ પ્રકારની બધી વસ્તુઓ છે گام جاؤ گام جاؤ تعہ بدی وسو ہے ایک کھانے کا چشکا ہے تو کھانے کے لیے کتنا سفر تو کرتا ہے کہ کھانا آپ کو اچھا چاہیے اچھا ڈش چاہیے تو کہا جاؤ شہر کے اندر جاؤ وہاں سب ملے گا پہننا نہ ماں سال تو وہاں بھی ان کی بدامگیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ڈورے بدالیں کی وہ ذلت و اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ نے فطری طور پر اس قوم کے اندر مسکنت بھیک منگے ہونا اور ذلت رکھ دی ہے یہ کتنا بھی اونچا کریں گے اپنے آپ کو آج دنیا کا جو نظام ہے وہ سب سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے دنیا کے بڑے بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جو کاروبار کرتے ہیں سب یہی لوگ کرتے ہیں فائنانس جو ہے دنیا کے چند بڑے یہودیوں کے ہاتھ میں جس طرح سے چاہتے ہیں دنیا کو کھیل لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ مزاج میں ذلت کو ہم نے داخل کر دیا ان کو عزت نہیں مل سکتی عزت ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ذلت ان کی قسمت میں اور ان کی تبدیل میں آئی ولمس اور یہ مٹھی پر لوگ ہیں لکھنے والے جرنالسٹ نے لکھا تھا کہ عرب والے خالی پیشاب کریں تو پورا اسرائیل بہ جائے گا پیشاب کے اندر اتنا بڑا پاپولیشن اربوں کا ہے لیکن اتحاد نہیں ہے تعداد سے کچھ نہیں ہوتا اتحاد چاہیے آپس میں یونٹی اور ایکتا چاہیے وہ ایکتا کی ان میں بھرمار ہے اور ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کی وجہ سے حالات ہیں اس کمی کی وجہ سے پریشانیاں ہیں ورنہ اس قوم کو اللہ نے عزت نہیں دی ہے عزت کن کو دی ہے اللہ نے ایمان والوں کو عزت دی ہے قرآن کریم میں فرمایا فلی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مومنی عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے تو اصل عزتیں اللہ نے ان کو دی ہے اور یہود کے لیے فرمایا کہ ان کو ذلت اور خواری نصیب ہوئی ہے پہلے تک غلام رہے پھر آزادی واسطہ نبی کے ملی پھر بھی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کار مزلت میں رکھا ان کو ذلیل رکھا اور رہیں گے آخر تک اگرچہ بظاہر دوسرے انگریزی ملکوں کے سہاروں سے یہ اپنے آپ کو بڑا کر لیں لیکن حقیقت میں یہ ذلیل رہیں گے بے عزت رہیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے انم یک فرون بے اللہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور ٹھکرایا چھٹلایا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کو ٹھکرانا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اس کے نتیجے میں ذلتیں آتی ہیں مقدر میں اس کے نتیجے میں مسکنت آتی ہے مقدر میں تو گویا اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی اللہ کے احکام کو توڑے آج ہم خود ہمارا حال دیکھ رہے ہیں ہماری حیثیت کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اللہ کے احکام اتنے ٹوٹ رہے ہیں اتنے ٹوٹ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ذلت اور خاری ہر دروازے پر ہمیں نصیب ہو رہی ہے مل رہی ہے اصلی وجہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء اور اللہ کے احکام کو توڑنے والوں کا نتیجہ ذلت اور خاری ہے جو بھی قوم رہے گی دیکھو چوبیس ہزار نبیوں والی قوموں کا یہ عالم رہا ہے تو پھر ہم کو ایک نبی ملے ہیں اگر ہم نے بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے نتیجت مسکنت اور ذلت ہمارے حصے میں آئے آج جب دفاتر میں ہم جاتے ہیں نام سنتے ہیں ہمارا تو ہم کو ذلت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے اس کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے اس کے چہرے پر درستی سختی آ جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا مزاج نہیں بنایا ہے اگر سو فیصد مزاج ہمارا اللہ کے احکام پر چلنے کا بن جائے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا بن جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کار مزلت سے اللہ نکال دیں گے اور عزتوں والی زندگیاں جو ایمان والوں کو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کریں گے اتنا البتہ ہم لوگوں نے برا کام نہیں کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اتنی ہٹ گرمی کی ہے اتنی ہٹ گرمی کی ہے کہ اپنے انبیاء کو شہید کیا ہے حضرت علیہ السلام کو شہید کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے ان پر الزامات لگائے ہیں حضرت موسا علیہ السلام پہ لگائے الزام جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے اور دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ ان کا یہ سلوک رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ انبیاء جو امتوں کے انتہائی طور پر ہمدرد ہوتے ہیں بنی خواہ ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے تک کا کام جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کیا ہے تو جو اپنے نیک لوگوں کو قتل کرتے ہوں جو اپنے اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں جو اپنے علماء کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں جو انبیاء کو قتل کرنے تک جا سکتے ہوں اس حد تک گر سکتے ہوں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کار مزلت میں گرنا پڑے گا ان کو ذلت اور رسوائی سے دو چار ہونا پڑے گا فرمایا اس کے نتیجے میں بیان نہ ہوں یکفرون بھی ابھی اللہ ایک وجہ بیان کی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا خطرناک چیز ہے انسان کو ذلت کے غار میں لے جا کر ڈال دیتا ہے مسکین بنا کر رکھ دیتا ہے جس کے دروازے پر اللہ کا حکم مسکین بن جائے اور ذلیل ہو تو یہ ایسا انسان دنیا میں جس دروازے پہ جائے گا ذلیل ہو کے آئے گا اس بنا پر فرماتے ہیں بے آیا ممکن نبی کا قتل حق تو ہو ہی نہیں سکتا پھر بھی فرماتے ہیں نا حق قتل کیا نبی کا قصور کیا تھا کہ اسے قتل کیا جا سکتا تھا لیکن پھر قتل کیا انہوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو ذلیل ہونا پڑا ہمیشہ کی خیر ان کے نصیب میں اور مقدر میں آئی اور یہ اس وجہ سے ہے ان کی زندگیوں کا حال اور قیامت تک اور ان کے اپنا میں اور ان کی نسلوں کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا اس سے پتا چلا کہ بڑوں نے اگر کوئی چوک کی ہے تو اس کا نتیجہ چھوٹوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے باغ کے لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے ہم لوگوں نے سنا کہ بعض علاقوں کے اندر علماء کو مارا گیا اور ان کو مسجد میں ذلیل کیا گیا اور ان کو ڈھاڑی پکڑ کر مارا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارنے والوں کی نسلوں کے اندر لوچے پوجے پیدا ہوئے اپانت لوگ پیدا ہوئے اور دیوانے پیدا ہوئے اور پورے گاؤں کے اوپر ایک وحشت کا سلسلہ اور بڑی بات یہ کہ وہاں کوئی عالم کام بھی نہیں کر سکا یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس لیے اپنے یہاں کے اہل علم کا خیال رکھنا ان کا پاس و لحاظ کرنا ان سے محبت کرنا ان کا ادب کرنا ان سے دعائیں لینا اور اگر نہ کر سکیں تو کم سے کم ان کی بد دعاؤں سے بچنا اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے دور رہنا اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو برے سلوک سے اپنے آپ کو بچانا یہ ازبس ضروری ہے یہ آج کا سبق ہے اللہ تعالی ہم تمام کی بھی ان شنی افعال سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین پر دائم اور قائم فرمائے مہینہ بڑا مبارک چل بھی رہا ہے اور اس سے زیادہ مبارک مہینہ آ بھی رہا ہے لہذا اس مہینے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سے حق کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ یہ مہینہ مقدر فرمائے اور عافیت کے ساتھ عبادات کی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن نصیب فرمائے فضول چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے غیبت سے زبانی جمع خرچ اور زبان سے ہونے والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بہتر یہ ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر اللہ میں گزاریں اللہ کی یاد میں گزاریں قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں یا پھر گھر میں رہیں آرام کریں ہر وقت جو عبادت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں رمضان میں عبادتوں کے اندر اضافہ کیا جائے معمولات کو بڑھا دیا جائے نفلیں کثرت سے پڑھی جائیں اور نمازوں میں زیادہ وقت لگایا جائے پہلے بھی اور بعد میں بھی نمازوں کے ہو جانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دربار کو دیا جائے قرآن کریم کو دیا جائے ہر وقت دعائیں کی جائے توبہ قلعہ میں آدمی لگا رہے ذکر میں استفار میں لگا رہے فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے غیبت سے اور کینا کپٹ کی باتوں سے اپنے آپ کو از دور رکھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنے دل کی حفاظت کرے رشت حلال جو ہے اسی سے روزہ رکھے اسی سے انتار کرے نمازوں کا پابند ہو جائے رات کے گشت اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور تراویح پابندی کے ساتھ جو ہے بجا لائے ایک ایک حق سننے کی کوشش کرے پہلے سے لے کر اخیر تک کھڑا رہے اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے سیدھا گھر جائے یا آرام کرے تحجد کے نیت اور اہتمام کے ساتھ اٹھے اور اس میں بھی اللہ سے مانگے اور دعائیں کرے اوقات کو بنی مت سمجھے ہمارے مشاعر انتیس تاریخ کو مریدین سے مل لیتے تھے اس کے بعد عید کے دن ملاقات کرتے تھے باقی تمام زائد کاموں کو بند کر دیتے تھے صرف اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتے تھے اور فوکس کرتے تھے عبادتوں کے اوپر اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق صحیح نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ العالمين محمد ایاز صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے مریم تہم اقبال پٹیل جی ڈالی کے لیے مغفرت کے واسطے دعا کی جائے سعید منصوری صاحب بیمار چل رہے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے ادا فرمائے اسماعیل ہاشم ناخدا صاحب کے پیر کا کل آپریشن ہے دعا کی درخواست ہے یوسف سلیمان مچلا صاحب کی طبیعت نا درست ہے شفا کی درخواست ہے اور ہمارے سید طاہر صاحب ان کی اہلیہ سیدہ ریحانہ بنو جو ہمارے پرانے مکان منشی کے محلے میں پڑوسی ہیں ہمارے وہ اچانک انتقال کر گئی ان کے لیے بھی دعا فرمائیں مرحوما کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مختلف فرمائے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے آنے والے مہینے کی قدر نصیب فرمائے جو قرآن شریف سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملے کو آسان فرمائے ان کے حافظوں کو قوی فرمائے ان کے سینوں کو مضبوط فرمائے ان کو سنانے کی ہمتیں اللہ کا فرمائے اور مسلح پر کھڑے رہنے کے حوصلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور یہ تمام محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اللہ مسلم اللہ سید اللہ محمد سید اللہ محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنات وفی الاخترہ حسنات وقن عذاب النار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 فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ مبارک آئندہ مہینے میں اللہ ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے اللہ عافیت عطا فرما صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما لاقتیں عطا فرما اللہ صالحات کی استعداد ہمارے اندر پیدا فرما ہماری کمزوری کو دور فرما اے اللہ ہماری غلط جتنی بھی چیزیں ہیں لفزشیں ہیں اللہ کو درگزر فرما اللہ رعایتوں کا معاملہ فرما اللہ روزوں کو آسان فرما ترابی کو سہل فرما ہمتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے رہ کر قرآن کریم سننے والا بنا دے اللہ روزے کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے اپنی بارگاہ میں یہ عبادتوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما دے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرماؤں جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرماؤں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو اے سلامتی ہے ایمان دنیا سے جانا نصیب فرماؤں اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور کا تھوڑی دیر کے لیے بے کی مجلس کریں گے یہ اصل میں پے میں پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بیعت ہو رہا ہے وہ کسی سے پہلے سے بیعت نہ ہو اور اگر کسی سے بیعت ہے تو اسے وہی بزرگوں کے جو معمولات ہیں ان کو جاری رکھنا ہے بیعت پر بیعت نہیں ہو سکتی دوسری بات اگر بیعت نہ ہو اور بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شرح صدر وہ پہلے جس شعر سے بیعت ہو رہے ہوں اس کے لیے شرح صدر ہو شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن ہو بیعت کرنے کے لیے کیونکہ مجھے ان سے بیعت ہونا ہے بیعت ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں ان کی رہبری میں ان کی رہنمائی میں یہ جو بتائیں گے اس کے مطابق چلوں گا یعنی شریعت کی جو چیزیں یہ بتائیں گے اس کے مطابق چلوں گا اور جو میری غلطیوں کی اصلاح کریں گے تو میں اس کی اصلاح کے لیے تیار رہوں گا شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ غیر شرعی امور کے اوپر ٹوکے گا اور جو دین کی چیزیں ہیں وہ بتائے گا ظاہری بات ہے کہ اس سے اصلاح ہوتی ہے یہ بیعت کا ثبوت کتاب و سنت میں ہے یہ تو بہت لمبا موضوع ہے اس پر بحث نہیں ہو سکتی لیکن جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں رجوع ہوں اور توبہ کریں کہ اب تک جو زندگی گزری آزادہ نہ گزری لیکن اب جو ہے ہم اپنی زندگی کو سدھار پر لانا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر آ جائے اور گناہ جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے جیسے آدمی سانپ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے زہریلی جانوروں سے بچاتا ہے آگ سے بچاتا ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اس کے لیے یہ محنت ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہوئے تو کیا ہوگا ویسے تو بیعت کا معنی بیچنے کے اور خریدنے کے شیخ نے بیعت کیا کیا یعنی شیر نے خرید لیا میں بیعت ہوا یعنی میں بک چکا تو جب تک بکے نہ تھے کوئی اونٹتا نہ تھا جب تک پیتے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا تو اصل میں کسی شیخ سے جب آدمی وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں ادا فرماتے سلسلے کا جو فیض ہے وہ اللہ تعالیٰ ادا فرماتا ہے شیخ کے پاس کچھ نہیں ہوتا شیخ تو ایسا ہے جیسے نل اور ٹنکی کے بیچ کا پائپ ٹنکی اوپر ہے پائپ بیچ میں ہے نل کنارے پر ہے نل کھولیں گے تو ٹنکی سے سیدھا پانی آئے گا پائپ واسطہ بنے گا شیخ واسطہ ہوتا ہے اصل میں کام کرنے والے جو ہیں وہ مرید تو ان کا سیدھا کنیکشن جوڑ دیا اللہ سے آپ, کو کتنا آگے بڑھنا ہے ایک مرتبہ کنیکشن آ گیا آپ کے پاس تو زیرو کا بلب بھی جلا سکتے ہیں آپ اور کنیکشن آ گیا تو سو کا بلب بھی جلا سکتے ہیں کنیکشن آ گیا تو ہزار کا بلب بھی جلا سکتے ہیں تو یہ اپنی طاقت پر ہے اپنی ہمت پر ہے کہ ہمارا حوصلہ کتنا ہے ہم کتنا کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے اب جس کا جتنا ضرور ہوگا جتنا بڑا برتن ہے اس کے اندر اتنا سامان آئے گا برتن چھوٹا ہوگا تو کم آئے گا بڑا ہوگا تو بڑی چیزیں آئیں گی اس طرح سے جو ہے شیئر سے بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یہ مقصد ہونا چاہیے باقی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ناموری ہو جائے کہ ہم فلان سے تھے ہم فلان سے اس بعض مشاہد میں گمناک شیر سے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے تو اصل مقصد یہ کا مقصد کیا ہے نہ شیخ جو ہے بیچارہ آرڈر چلاتا ہے موجودہ دور میں تو پوری بھی زیادہ آرڈر دیتے ہیں شیخ تو بیچارہ جو ہے وہ کنارے پر ہی رہ جاتا ہے اس لیے وہ اسلام کی نیت سے آدمی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ جو ہے سلسلے کا پہنچاتے ہیں سلسلے کا فیض ملتا ہے فیض تو لوہے محفوظ سے چلتا ہے واستو سے ہوتا ہوا مرید کے دل تک پہنچتا ہے تو اب یہ ابھی بےحد جو ہونا ہے جو حضرات ہوں گے تو وہ الفاظ بے کے کہیں گے ایک خطبے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے جو وظائف ہیں وہ تلقین کیے ہی گئے ہیں پہلے سے دو سو مرتبہ استفاد جو آسان لگے کارڈ ہیں ہمارے وہ آپ کو مل سکتے ہیں تو وہ حاصل کر لیں درود شریف کم سے کم دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دو سو مرتبہ کم سے کم آسان درود اگر کوئی پڑھنا سب سے بہترین درود درود ابراہیم ہے آسان پڑھنا چاہتا ہے درود تو کوئی اللہ صل اللہ محمد آل محمد وسلم صلی اللہ نبی یہ بھی دروش ہے سب سے آسان دروش اور تیسرا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی جو گیا ہوں گے وہ صرف یہی کلمہ پڑھتے رہے ہیں دو سو مرتبہ دن میں کم سے کم یہ کم مقدار ہے زیادہ کر سکتے ہیں کم نہ کریں جتنا کریں گے اتنا لیکن پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ آزاد کر دیے پھر آٹھ دن تک بیٹھ گئے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ تو ایسا ہو گیا جیسے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اجمیر کے اندر ایک پٹھان طالب علم تھا تو وہ جمعہ کے دن جو ہے بہت بڑا ڈیمچا چڑھاتا تھا چائے کا اور صبح چائے بننے کے بعد سے پیتا تھا شام تک پیتا تھا شام تک پیتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اے نفس میں نے تجھے ایک ہفتے کا چائے پلایا ہے ایک ہفتے تک خبردار جو تم نے چائے مانگا ہے آئندہ جمعہ کو گا گا چائے چائے اس سے پہلے نہیں جتنا پینا ہے آج پی لے تو وہ ایسا کرتا تھا تو ایک تو یہ بھی ایسا طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس میں تھکان ہو جائے گی اس لیے روز تھوڑا تھوڑا جو بتایا ہے وہ کرتا رہے تو تعلق بھی باقی رہتا ہے استقامت بھی رہتی ہے اور استقامت کی تعریف بھی کی گئی تھوڑا کرو لیکن مداومت کے ساتھ کرو ہمیشہ کے ساتھ کرو اور ہمیشہ آنٹی یہ شکایت مت کرو کہ حضرت آپ نے وظیفہ دیا تھا ہم سے نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو کے لیے لیا تھا جب آپ کو شوق تھا آپ کو تڑپ تھی کہ نہیں میرے کو وظیفہ دو دو بول کے وظیفہ دیا تو اب جو ہے یہ شکایت کرتا ہے بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی دو دوائی دو اب شکایت لے کے جاتا ہے کہ میں تو دوائی نہیں پی رہا ہوں سر ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے تو یہ کہے گا میں تو بیمار تھا تو آیا میں نے تجھے دوائی دی علاج دیا اب آگے دوا پینے کا کام تو تیرے کا ہے میں تیرے منہ میں ٹھوسنے تو گا بالکل اسی طریقے سے جو ہے یہ وظائف بجا دی اور بجا دی اب روزانہ میں ڈنڈے لے کے آپ کو گھر پہ آ کے زبردستی تھوڑی پڑھواؤں گا اپنے شوق کی بات ہے ذوق کی بات ہے اپنا جذبہ ہے اس کے اعتبار سے کام کیجیے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اللہ سے دعا کرو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطابق ادا فرماتے چلے جائیں گے نمازوں کی پابندی ہو روزانہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالو توبہ کرو رجوع اللہ کرو یہ تمام کام کرنے کے اندر ہوتے ہیں یہ کام ویسے بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن اب آفیشیل کریں گے آپ یہ تمام کاموں کو جو کرنا ہی ہے اس کو آفیشیل کرنا ہے اور فکروں کے ساتھ جو ہے لے کر چلنا ہے یہ فائدہ اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹے سے خطبے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو چند الفاظ کہ گا یہ الفاظ بھی میرے اپنے تو نہیں ہیں جو سکھائے ہیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے میں کروں گا آپ کے ساتھ ساتھ اس کو دوہرا دیں اور دوہرانے کے بعد جو ہے ایک درجے کی بیعت ہو گئی یعنی کہ آپ دو پیمانے کانٹریکٹ جو ہے وہ ہو گیا اب اس میں آگے چلنا اور اس کو ترقی دینا بڑھانا وہ ہمارے اختیار میں ہے ہمارا کام ہے ہم کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کتنا اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں پودا لگ گیا پانی دیتے جاؤ کھاد دیتے جاؤ روزانہ نگرانی کرتے جاؤ تنا درخت بن جائے گا پھل بھی دے گا لیکن آپ دھیان نہیں دیں گے تو پودا مر جائے گا لہذا یہ بیت والے پودے کو ذکر اللہ کا پانی دینا توبت اللہ کا پانی دینا آم صالحہ کا پانی دینا اور اس کے پاس جو شیطانی ہوائیں گھومتی ہے اس کو ہٹانا تاکہ پودا کام کرنے کے لائق بن جائے دو کام جو ہے کرنے ہوتے ہیں گناہ سے بچنا بھی نیک کام انجام بھی دینا ہے یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے لیکن بیعت کے ذریعے سے ایک چوکنا پن آ جاتا ہے آدمی جو ہے بالکل الرٹ ہو جاتا ہے ایک آدمی ڈاکٹر سے نہیں تعلق رکھتا پیٹ میں دکھا دو ایک دوائی لے لی سر میں دکھا ایک دوائی لے لی کان میں دکھا دو ایک دوائی لے لی تو اس میں کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آفیشلی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مشورے لیتا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ دوائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہے تو یہ بھی روحانی بیماریوں کا علاج ہے اب جیسے جیسے بیماری آئے گی ویسے ویسے اس کا علاج پوچھا جائے گا اب وہ اب علاج روحانی تو پوچھتے نہیں ہے لوگ میرا پیر ٹوٹ گیا میں کیا علاج کرانا ہارٹ وائز کے پاس جاؤ آرتھوپیڈک کے پاس جاؤ وہ علاج کرے گا نہیں کہ اس میں اپنے کے اندر کیا کہتے ہیں میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس کا ڈاکٹر نہیں ہوں میں دل کا ڈاکٹر ہوں اس کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں پھر میری دکان نہیں چل رہی مطلب دکان چلانے کا میں کوئی اس کا ماہر نہیں ہوں کہ تیری دکان کیسی چلے گی اس کی آئیڈیا تیرے کو بتاؤں دعا کر سکتا ہوں یہاں یہ دعا کرو یہ پڑھو یہ وظیفہ پڑھو تو اسلام کی کوئی بات نہیں کرتا کہ حضرت نماز نہیں ہو رہی ہے سنت نہیں ہو رہی ہے سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے شیخ کو یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں یہ سب باتیں جو فضول ہے یہ نہیں پوچھی جاتی جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے نہیں جو نہیں پوچھنا ہے وہ سب پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب نہیں دیتے انہوں نے یوں کیا تو یہ ہوا نہیں میرا کام شیخ کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا وہ تو اندازہ تخمینہ استخارے کے بعد کوئی چیز بتاتا ہے کر لیا عمل تو ہو گیا نہیں تو نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بہت سے مسائل میں حضور نے چیزیں بتائی اور کام کے اندر صحابہ کو کامیابی نہیں ملی تو کیا حضور سے محبت کم ہو گئی عقیدت کم ہو گئی نہیں حضور نے فرما تم عالم ہو میرے عمور دنیا کو تمہارے دنیا کے عمر تم زیادہ جانتے ہو میرا تو کام دینی عمر بتانے کا ہے وہ مجھ سے پوچھو تو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 چشتیا چشتیا قادریا قادریا سفر وردیا سفر وردیا میں میں بیعت ہوتا ہوں اور عہد و پیمان کرتا ہوں کہ پیمان کرتا ہوں ہر قسم کے ہر قسم کے گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا اعمال صالحہ انجام دیتا رہوں گا سنتوں کی سنتوں کروں گا اتباع کروں گا کوئی گناہ ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے فوری طور پر فوری طور پر تیرے دربار میں معافی مانگوں گا اے اللہ میری اس بیعت کو قبول قبول اور سلسلے کے وہ بزرگ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اور جو دنیا سے جا چکے درجات عالیہ اور جنت میں اونچے مقامات عطا فرما اے اللہ میری کو اپنے فضل سے اپنے فضل سے قبول فرما قبول فرما لا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ آخری والقدری خیره و شره من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب یہ بیان کا سلسلہ ختم ہوگا عورت بتا دیے چوبیس گھنٹے میں کم سے کم دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان میں یہ سلسلہ اور بڑھائیں تو اچھا ہے اس کا مہینہ ہے عبادتوں کا نمبر دو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو سو مرتبہ کم سے کم تیسرا درود پاک اللہ صلی اللہ محمد مبارک وسلم کم سے کم دو سو مرتبہ چوبیس گھنٹے کے اندر زیادہ کر سکتے ہیں کم نہیں اگر ناگا ہو جائے تو دوسرے دن ڈبل کر لیں کوئی آدمی ایک ساتھ یہ سب عورت نہیں کر سکتا تو وقفے وقفے سے کر سکتا ہے صبح میں درود پڑھ لیا دوپہر کو استقبال کر لیا شام کو کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا جن لوگوں کو چہری ذکر بتایا وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے جن کو ابھی نہیں بتایا وہ سادگی کے ساتھ یہ ذکر جو ہے اس کو شروع کریں گے قرآن کریم کی تلاوت پاؤ پارا غیر حافظ کریں رمضان کا خوب بڑھا تلاوت جتنا زیادہ ہو کرو اور غیر رمضان میں بھی جاری رکھو دعا کرو کہ اللہ رمضان میں تو نے کرا دی غیر رمضان میں بھی اللہ یہ مبارک سلسلے کو جاری ساری فرما نمبر دو جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے کم سے کم ایک پارا جو ہے وہ تلاوت قرآن روز آنا پابندی کے ساتھ کرنا کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا کرنا اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ ذکر کریں گے اور ذکر کا طریقہ معلوم ہی ہے آپ کو اس طریقے سے تھوڑی دیر ذکر کریں گے ذکر یہ ہے کہ ناپ سے دماغ کی طرف سر کو اوپر لے جانا اللہ میں اللہ ہاں میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو مل نیچے دل ہے یہاں ضرب لگانا اللہ اللہ اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے تیرے سیوا معبود کوئی کوئی نہیں نہیں ہے اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب دور بس دادم آخر پو پ Allah. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la اللہ الله الله الله الله یہ سارا دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے جسم میں نقل و حرکت نہ ہو آنکھ بند ہو اور لگاتار ایک ہی تصور رکھے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ بیدار بیش مشغول ہو جاتے ان کا کا یاد کرنا ہے عزیزوں میرا اختیار ختم ہو جائے گا پتا نہیں کون میری آنکھ بند کرے گا اللہ اللہ اللہ محمد محمد محمد رسول صلی علیہ صل على سيدنا سيدنا وعلى وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب النار القبر الحشر الدين يوم القيامة مع الأبرار اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها یا القلوب ثبت قلوبنا على بنا یا تھی القلوب ثبت قلوبنا على بناولہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما اللہ ہماری معاشیات کو درد فرما دے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما دے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درد کر فرما دے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ سب دروازوں کی جو کریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اپنے دروازے سے محروم نہ کر پا دے کرب کی بھی فیصلے فرما دے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو میری شان میں کمی نہیں آئے گی جیسا پیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ امت کی بگڑی بنا دے اللہ امت کے حال پر رقم کرنا دے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ معاشیت میں ہوتے کھا رہے تھے تیرے کرم کے بغیر باہر نہیں آ سکتے اللہ کرم کی بھیک دے دے مخترت کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے اپنی رضا کا پروانہ ہمیں ادا کروا دے نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کا شہدائی بنا دے اللہ تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی چوکی ادا فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما رسول محبت رسول رسول اور اتباع صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نصیب فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جاتا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر نادر بنا دے اے اللہ تیرے احکام کا شیدائی بنا دے تلاوت قرآن کا جذبہ ادا فرما رمضان کے مہینے میں اللہ صحت ادا فرما آفیت کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق ادا فرما تندرستی ادا فرما اللہ قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما روزوں کی استعداد و طاقت ادا فرما اپنے فضل سے قبول فرما رات کو تراغی میں کھڑے ہونا آسان فرما فضولیات سے اللہ ہماری حفاظت کی حفاظت فرما ایک ایک لمحے کی حفاظت فرما تیرے دربار میں رونے والا مانگنے والا بنا کثرت سے دعا کرنے والا بنا اللہ اپنے اوقات کی حفاظت کی ہمیں فرما فرما ذکر اللہ والی والی زندگی زندگی سے حفاظت فرما جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ ادا فرما جو بیعت ہوئے ان کی بیعت کو قبول فرما اللہ ترقی کا ذریعہ بنا دے اللہ ان کو اللہ ذکر نصیب فرما اللہ دل کو جاری ساری فرما ذاکرانہ زندگی ہم سب کو نصیب فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں گھر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما آئے اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتك يا ارحم الراحمين